عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو احادیث بیان کی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے کہا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں وہ سر رکھ کر سو گیا ہو اور جب بیدار ہوا ہو تو اس کی سواری غائب رہی ہو آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے سامنے کھڑی ہے تو خیال کرو اس کو کس قدر خوشی ہوگی ابو شہاب کے ساتھ اس حدیث کو ابو ایوانہ اور جریر نے بھی آمش سے روایت کیا اور ابو اسامہ نے کہا ہم کو عامش نے بیان کیا کہا ہم کو امارہ نے بیان کیا انہوں نے حارث سے سنا اور شعبہ اور ابو مسلم عبید اللہ بن سعید نے اس کو آمش سے روایت کیا انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارث بن سوید سے اور ابو معاویہ نے یوں کہا ہم سے عامش نے بیان کیا انہوں نے عمارہ سے انہوں نے اسود بن یزید سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور ہم سے عامش نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارث بن سوید سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری حدیث نمبر 6308